جناب خارجہ بن سلط اپنے ججہ حضرت علاقہ بن سحار سلیتی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے اور ایک مریض کو تین دن تک صبح و شام سورہ فاتحہ سے دم کرتے رہے جب وہ اسے پوری پڑھ لیتے تو اپنا لعاب جمع کر کے مریض پر پھونک دیتے اس سے گویا وہ اپنے بندھن سے کھل گیا اس پر ان لوگوں نے ان کو کچھ مال دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر مذکورہ بالا حدیث مسدد کی مانند روایت کیا سننے داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستانوے